واقعات کو دہرایا ان نبیوں کی جس نے فرما برداری کی ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کی بربادی کو قرآن مجید سراہتن بیان کرتا ہے کبھی نو علیہ السلاط السلام کے بارے میں بتایا کبھی موسا علیہ السلاط اسلام کے بارے میں فرمایا کبھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی قدر نہ کی ان کے ارشاد و فرمان سے ہدایت حاصل نہ کی خسرت دنیا بل آخرہ بن گئے دین و دنیا میں ذلیل ہوئے دنیا میں ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے اور قیامت میں تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بار بار ذکر فرمایا یہ اللہ پاک کا وہ برگزیدہ نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ ہو نے خدا بند کریم نے اپنی قدرت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تاکہ ماں اور باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد خدا نہیں دیتا بلکہ ماں باپ مل کر بناتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اگر باپ بناتا ہے تو لو عیسا علیہ السلام کا باپ نہیں اور اگر ماں باپ بناتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں تاکہ لوگ میری قدرت کو اور میری قدرت کاملہ پر ان کو یقین آ جائے اور وہ اس یقین پہ عمل کرتے ہوئے فلاح و بہبود کے راستوں کو طے کر لیں تو عیسیٰ علیہ السلاط السلام جب پیدا ہوئے تو مائی مریم علیہ السلاط السلام کو الزام دیا بہتان دیا کہ اس کا باپ کون ہے بتا ہمیں عیسیٰ علیہ السلاط السلام نے تین دن کی عمر تھی تین دنیا میں تکلیف لائے گزرے تھے ماں کی ڈولی میں جب تقریر فرما دی تو کہنے لگے اب یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے انسان کی کھوپڑی کا اندازہ لگاؤ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ابھی ابھی تو اور دو منٹ کے بعد یا تو حلالی بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر آئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا اختہارون یا تہارون ما کان ابو کمرا سعم ماں کانت تم کی بگییا اے ہارون کی بہن تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا یہ تو نے کیا حرکتیں شروع کی اپنے بڑوں کا ناک کاٹ ڈالا پتا چلا مائی مریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اچھے برے کی پہچان کرتے تھے ان غریبوں کو قدرت کا علم نہ تھا لیکن یہ بات ان میں بھی تھی کہ باپ دادا کے ناک تو نہ کاٹو آج کی لڑکی آج کا لڑکا آج کا نوجوان کیوں نہیں سوچتا اگر میں نے بدکاری کی دان کا گڑا گرک ہو جائے گا میرے آبا و اجداد کی ناک کٹ جائے گی ان کی قبروں کو بچہ لگ جائے گا مائی مریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو احساس ہے مگر آج کے لوگوں کو نہیں سبھی تم اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی تیرا باپ بھی بڑا اچھا تھا یہ تو کیسی نکل آئی حضرت مریم علیہ السلاط السلام کو تنگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے مہنے مار رہے ہیں تانے دے رہے ہیں بار بار مجبور کرتے ہیں خدا بند کریم نے حضرت مریم علیہ السلاط السلام کو پہلے حکم دے دیا تھا نظر تو اور میری بندی حضرت مریم علیہ السلاط السلام اپنے اس بچے کو اٹھا کر قوم کی طرف لے کے چل الہی کیا جواب دوں گی اور میرے پروردگار شرم کی ماری پہاڑوں میں بیٹھی ہوں کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو جا کر مجھ سے سوال کریں گے کیا بتاؤں گی لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے ولییا سمجھتے تھے پرہیزگار سمجھتے تھے متقی مانتے تھے اور میری وجہ سے اللہ کے ولی بدنام ہوں گے نیکوکار کار لوگ پرہیزگار متقی لوگ بدنام ہوں گے اور میرے پروردگار پھٹ جائے مجھے نگل جائے مجھے غرض کر لے میں قوم کو منہ دکھانے نہ جاؤں ساتت بھی قوم تحملوں مر یا مریم لقد سی فری جا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا اس بچے کو اٹھا لے سکولی کرری آئی نہ جب آدمی کو غم ہوتا ہے کھایا بھی نہیں جاتا پیا بھی نہیں جاتا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی حضرت مریم نے کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں آواز فکلی وشری بھی وقری کر اور میری مریم کھا بھی صحیح پی بھی صحیح اور اس لکے جگر کو سینے سے لگا کر قوم کے سامنے آ الہی مجھے شرم آتی ہے کیسے لے کے آؤں کس کا نام لوں گی کہ تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں آواز آئی مریم تیری شرم کو دیکھوں یا اپنی قدرت کو دیکھوں تیری شرم تو میں رکھ لوں گا پر میں اپنی قدرت ان لوگوں کو سمجھا کے چھوڑوں گا تو یہ نہ کہہ سکے قیامت میں مجھے خدا کی خدائی میں نہ آئی فرمایا مریم جلدی کرو نور نظر کو اٹھاؤ لخت جگر کو سینے سے لگاؤ اور قوم کے سامنے آؤ آہستہ آہستہ چلتی ہے سوچتی آتی ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور میرے پروردگار لوگ مجھے نیک کہتے ہیں مجھے بلیا کہتے ہیں میرے معبود میری آبرو تیری آبرو حضرت مریم علیہ السلاط اسلام سے چاروں طرف لوگ اکٹھے ہو گئے اور دیکھ لی جیسی تو ولییا تھی توبہ توبہ توبہ یہ پرہیزگاروں کا حال ہے یہ مستقلوں کا حال ہے شادی ہوئی نہیں لڑکا گود میں لیے پھرتی ہے خدا کی قسم حضرت مریم کے جگر پہ کتنی چوٹ لگی ہوگی ارے ایک اور سما تھا اللہ میاں نے فرمایا مریم تو نے بولنا نہیں کوئی جواب نہیں دینا اے مریم تم نے بولنا نہیں الہی پھر جواب کون دے گا فرمایا میں خدا خود جواب دے لوں گا میں جواب دوں گا حضرت مریم علیہ السلام کی چاروں طرف قوم اکٹھی ہوئی کھڑی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قوم موجود ہے لان تان کر رہے ہیں آواز آئی فاشارت لئی او میری مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دے اس سے پوچھو اس کا باپ کون ہے قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا کہنے لگے جب جواب نہیں بن پڑا تو بچے کی طرف اشارے کرنے لگی یہ بولے گا کیسے یہ تو کئی سال کے بعد بولنا سیکھے گا اسی کیا معلوم ہے میرا باپ کون ہے قوم نے جائیں تالیاں مارنے لگے بھنگڑا ڈالنے لگے ناچنے لگے عیسا علیہ سلاط اسلام کی تین دن کی عمر ہے آواز آئی او میرے عیسا تیری ماں کا جگر پھٹ نہ جائے اپنی ماں کی گود کا ممبر بنا لے اور کھڑا ہو کر تقریر کر دے دیر نہ لا مریم کا فکر نہ پھٹ جائے سیدنا عیسیٰ علیہ سلا السلام ماں کی جولی میں کھڑے ہو گئے تین دن کے اور فرمانے لگے او لوگوں کو اللہ عبد لوگوں میری ماں تانے نہ دو ملنے نہ مارو بکواس بند کرو میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب وجالانی نبیا مجھے کتاب ملے گی میں نبی بن کر آیا مجھے برکتوں والی کتاب ملی مجھے نماز والی کتاب ملی ما دم تو حیم و برم ولم یا تو حضرت مریم کے پیچھے لگے ہوئے تھے جب بیس آنے کلام نے تقریر کر دینے بچہ بولتا دیکھا ہے خدا کا بیٹا ہے خدا کا خدا نے خود شادی کی مریم کے ساتھ یا تو ماں کے پیچھے لگے ہوئے تھے یا اس بلّا کہتے تھے ہاں،, ہاں حرام کا لائی ہے قوموں کا کچھ نہیں بگڑتا یا آسمان میں چڑھ جاتے ہیں یا زمین میں پٹک کے مارتے ہیں یا تو ویسے پیچھے لگے ہوئے تھے اب کہنے لگے دیکھا یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ خدا کی بیوی ہے اور ایک خدا ہے تین خدا ہو گئے حالانکہ عیسیٰ علیہ صلاحت السلام نے پہلی تقریر میں پہلے بیان میں جو ماں کی جولی میں بیان دیا جو ماں کی جولی میں تقریر کی جو ماں کی جولی میں باز فرمایا اسی میں دیا اللہ ربی و رب کم او میرا بھی رب وہی ہے تمہارا بھی پروردگار وہی ہے بابو تو اسی کی عبادت کرو آگا مستقیم یہی سی دا سکتا عیسیٰ علیہ سلاخ السلام سے ماں کی صفائی دلوا دی اور عیسائی قوم نے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے پھر یہ عقیدہ بنا لیا توجہ کرنا دو ایک باتیں سمجھاؤں گا اگر عیسائی یہ عقیدہ لے کہ عیسا علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے یعنی خدا میں سے نکلا ہے تو عیسائی کافر ہو جائے اور جو مسلمان یہ عقیدہ بنائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ میاں کے ٹکڑے ہو کر بیچ میں ایک ٹکڑا نکلا یہ کفر نہیں اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے تو وہ تو کافر ہو جائے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا ساتھی ماننے خدا کا شریک ماننے اور یوں کہے کہ نور من نور اللہ اللہ میاں کے نور میں سے کٹ کر نور بنائے ادھر قرآن مجید کہتا ہوا سراجم منیرا میرے نبی کی نور کہہ کر توہین نہ کرو یہ تو نور نالا نور ہے وہ نور ہدایت ہے وہ نور نبوت ہے جو قیامت تک چمکے گی قیامت کے بعد بھی چمکے گی پلسرات پہ بھی چمکے گی جنت میں بھی چمکے گی وہ جم منی عیسائی قوم نے اپنے آپ کو بڑا پھنسا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور انہیں کی پرست کرنے لگے اور پھر بعد میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ نہ مانی ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا عیسائیوں سے آج تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ایک کوٹھے میں بند کر دیا کہ صبح کو پھانسی لگائیں گے جو آدمی عیسا علیہ السلام کو اس مکان میں لینے گیا داخل ہوا اللہ پاک نے اسی کی شکل کو علیہ کی شکل بنا دی وہ تو قادر ہے اور عیسا علیہ السلام کو جبریل امین آسمانوں پہ لے گئے اب وہ جو آدمی عیسا علیہ السلام کو لینے گیا تھا باہر جو نکلا تو وہ علیہ السلام کی صورت والا اس نے کہا پکڑو پکڑو گیا گیا گیا پکڑو اس آدمی کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا دیسی بدتمیزی تین باتیں پیدا ہو گئی عیسائیوں میں نعوذ باللہ پہلے کہتے تھے یہ حلال کا نہیں پھر کہنے لگے یہ تو خدا کا بیٹا ہے اور جب احکام میں خدا سنائے خدا کی تبلیغ کی تو پکڑ کر پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنا لیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے لوگ ان کی مخالفت کرتے انہوں نے رسموں سے منع کرنا تھا انہوں نے رواج سے ہٹانا تھا انہوں نے شرک کے خلاف باز فرمانا تھا بدعت کے خلاف چلانا تھا سنت کی قبلی کرنی تھی راہ ہدایت لوگوں کو بتانا تھا میں اور آپ مل کر کے بہت ممکن تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ پتھر مارتے عیسائیوں نے تین رنگ بدل لیے آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوا اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگایا تو وہ آدمی کہاں گیا اور اگر ہم نے آدمی کو پھانسی لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے وقت کے نبی وقت کے رسول کو پھانسی چڑھایا اپنی طرف سے تو چڑھا ہی دیا اور اگلی بات سننا ذرا توجہ کرنا آج بھی عیسائی قوم کا یہ عقیدہ ہے عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے ہمارے زنا کا کفارہ ہماری چوریوں کا کفارہ ہمارے شراب پینے کا کفارہ ہمارے قتل کا کفارہ تک ڈکیتی کا کفارہ جتنے بھی گنا کرے جتنے ہی گنا کر لیں سب کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے وہ کہتے ہیں کفارا ہو گیا پوری قوم کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو دیا اور میری امت کے لوگوں اور میرے ماننے والوں جاؤ موج کرو رج رج کے زنا کرو رج رج کے چوری کرو رج رج کے بدماشی کرو کھلی اریانی اور پہاڑی دنیا میں مچاؤ سب کچھ کرتے پھرو میں عیسا تمہاری طرف سے کفارا بن گیا ہوں ان کا یہ عقیدہ ٹھیک تو نہیں نا عیسائیوں کا یہ سوچنا کہ سینا میں کروں اور کفارا عیسا سلام بن گئے بدکاری آج کا انگریز اور عیسائی کرے اور ہزاروں سال پہلے عیسا علیہ السلام کفارا دے گئے ظاہر ہے یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے آج کل کا مسلمان بھی کہتا ہے میں جنا کروں میں چوری کروں میں شراب پیوں میں جوا کھیلوں میں چرس پیوں بھنگ پیوں کیم کھاؤں کتنے نشے کروں حرام کاری کروں کچھ بھی کرتا جاؤں کچھ بھی کرتا جاؤں میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا اس لیے میں آمنا کے در یتیم کا امتی ہوں عیسائیوں نے اپنے نبی کا کفارہ بنایا تو وہ کافر بن گئے اور مسلمان اپنے نبی کو کفارے میں پیش کرتے ہیں یہ اب بھی مسلمان ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ انی تو نبتا کا ملنگ اے میری لخت جگر اور میری بیٹی یہ خیال نہ کرنا میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں چائے کائنات کی لخت جگر ہوں بلکہ تیرا عمل تیرے کام آئے گا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اپنی فکر خود کرنا میرا سہارا نہ تکنا تمام صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی یہی ارشاد فرمایا او لوگوں اپنی اپنی کرتوت کماؤ اپنے اپنے عقیدے صحیح کرو اپنے نظریات اعتقادات صحیح کرو اپنے عمل صحیح کرو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے او لوگوں حضور فرماتے ہیں مجھے قیامت میں شرمندہ نہ کرنا عیسائیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ سلاط السلام کے بت بنا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو ہی مشکل کشا مانتے ہیں حالانکہ انبیاء اور اولیاء صرف اتنا کام کرتے ہیں راہ ہدایت کھاتی ہیں دعائیں کرتی ہیں مار کھاتی ہیں اور اصل میں یوں کہتے ہیں تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا تیری چوکھٹ پہ لانا تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے اے مالکی میرے راستے میرے اختیار میں ہدایت نہیں میرے اختیار میں جنت نہیں میرے اختیار میں اس کی دل کی گہرائیوں کو صاف کرنا نہیں میں تو ہدایت کا راہ بتاتا ہوں اللہ کا قرآن سناتا ہوں توحید کا پیغام دیتا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم کرتا ہوں تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں تیری چوکھٹ پہ لانا میرا تھا ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے کس کے اختیار میں کسی کی بگڑی بنانا یہ تو وہی بنائے گا تو عیسیٰ علیہ السلاط السلام کی چونکہ پوجا کی گئی نظر نیازیں دی گئی خدا کہہ کر کے پکارا وقالت النصارى الله سارا نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے پوجا پاٹ کی انہوں نے شرک کیا تو نے خدا کا بیٹا کا اب اندازہ لگاؤ میدان محشر برپا ہے قیامت کی ہوش روبو گھڑی ہے خوفناک منظر ہے اور آواز آتی ہے او عیسا میری عدالت میں پیش ہو اے میرے عیسا او میری قدرت کی نشانی او مریم کے لگتے جگر او میرے او میرے رسول یا سب نہ مریم او مریم کے بیٹے او سال السلات السلام یہاں میرے کچہرے میں کھڑا ہو جا میری عدالت میں کھڑا ہو جا میرے سامنے آ جا اللہ میاں پوچھتے انت پلتا لنگ او میرے عیسا یہ بتا کیا ان لوگوں کو تم نے کہا تھا انت کل تل تم نے تعلیم کی تھی تم نے فرمایا تھا تم نے ان کو کہا تھا کیا اتخذونی و دیا الہی کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا خدا تسلیم کرنا خدا کا ساتھی منا لینا شریک ٹھہرا لینا مند علم علماء کا عیسان نسلا تو کانپ کاپ رہے دربار الہی ہے وہ ایسی روب کی دا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں ہر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا بڑے بڑے رسول جھکے کھڑے ہیں نبی جھکے کھڑے ہیں ولی جھکے کھڑے ہیں کتب ابدار جھکے کھڑے ہیں بادشاہ گورنر جھکے کھڑے ہیں کوئی کیوں کرنے والا نہیں کیا سمجھے ہم قیامت کیسا خوفناک منظر ہے کتنی تباہ کن گڑی یہ پہاڑ جن کا وزن اربوں خربوں ٹن ہے قرآن کریم میں ہے کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی یہ زمین گوڑیے کی طرح لپٹ جائے گی یہ ستارے زمین پہ آ گریں گے یہ سورج بے نور ہو جائے گا یہ چاند گر پڑے گا کوئی کسی کا نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی جب نام اعمال تولا جائے گا اس کا جب نام عمل سنے گا تو ایک بدی بڑھ جائے گی نیکی گھٹ جائے گی اللہ پاک فرمائیں گے لا سکتے ہو ایک نیکی سننے کا اللہ میاں ایک نیکی کی بات کرتا ہے قبیلے والا ہوں برادری والا ہوں بیوی بچوں والا ہوں دس نیکیاں لے آؤں گا کیا بات ہے یہ ایک چیز مجھے مل سکتی لکھا ہے کہ سب سے ماں کے پاس جائے گا تلاش کرے گا اور کہے گا امی جان کتنا مجھ سے آپ پیار کیا کرتی تھی کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی مجھے کھلاتی تھی خود بھوکی رہتی تھی مجھے پلاتی تھی خود پیاسی رہا کرتی تھی مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی آج مصیبت آ گئی ایک نے کی کم امی جان کرم کرو ایک نے کیا کرو امی جان جواب دیتی ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے تیری اما کی کئی نیکیاں کم ہے ماں کی نا کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی مجھے کھلاتی تھی خود بھوکی رہتی تھی مجھے پلاتی تھی خود پیاسی رہا کرتی تھی مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی آج مصیبت آ گئی ایک نیکی کم ہے امی جان کرم کرو ایک نیکی عطا کرو امی جان جواب دیتی ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے تیری اما کی کئی نیکیاں کم ہے ماں کی لا کے پوری کر دے نے کہو ہو شادی کے بعد اما سے بگاڑ ہو گیا تھا نا ساس بہو جب لڑا کرتی تھی تو میں اپنی گھر والی کی بیگم کی حمایت کرتا تھا امی جان تو کاوڑ کیے بیٹھی ہیں وہ یاد ہے اب تک انہوں نے کہا تھا اچھا امی جان نہیں دیتی نہ دو ابا کو کچھ تھوڑی محبت تھی مجھ سے دوڑا دوڑا ابا آئے گا ابا جان ابا جان دیکھو کس طرح سے پیار کیا کرتے تھے تمہارا بیٹا ہوں فلانا ہاں جی ایک نیکی کم ہوگی ذرا مہربانی کرو صرف ایک نیکی ابا نے کہا بیٹا سوچ سمجھ کے چلنا تھا یہ قیامت کا میدان ہے تیری ایک کم ہے میری دس کم ہے اگر تو میرا بیٹا جا اپنے نام امال میں سے لا کر میری پوری کر دے ہو نوکری کے پیسے میں بیگم کو دیا کرتا تھا نا ابا جان کو چیڑ ہے وہ یاد ہے پرانی بات آپ تک تنخواہ کے پیسے بیگم کو لا کے دیا کرتا تھا تو ابا منہ بنایا کرتے تھے نا اب تک یاد ہم لگا جاؤ جاؤ دیکھ لیے ماں باپ ہم اپنی بیگم سے ہی لائیں گے جاؤ پھر تو ساری بیگم کے ساتھ بگڑ گئے تھے ہاں آخر میں الگ ہو گیا تھا میں تم سے تمہارا اپنا کھانا پکانا تھا میرا اپنا کھانا پکانا تھا علماء نے لکھا ہے کہ بیگم صاحبہ کو تلاش کرے گا بڑی تلاش کے بعد ملے گی تو کہے گا دیکھو تمہاری وجہ سے ماں سے بگاڑ کیا ہم نے تمہاری وجہ سے ابا سے بگاڑ کیا چھوٹے بھائیوں کو دھکا دیا بہنوں کو گھر سے نکالا اس وجہ سے سارے خاندان سے بگاڑی بیگم صاحبہ ذرا ادھر دیکھو آج تمہارے پیارے خامند کی ایک نیکی کم ہے کہنے لگے تم بکواس کرتے ہو میری کم تک شادی ہی نہیں ہوئی رکھی تم نے قیامت میں بھی دھوکہ دیتے پھرتے ہو تمہاری بیگم کوئی اور ہوگی ہارا کر زبان پہ یہ بات لائے ورنہ جوتا لگے گا لگا لے بھائی جس کی وجہ سے سارے خاندان سے بگاڑی تھی انہوں نے تو جواب جواب دیا اس نے ڈال دیے چاروں طرف چکر کھا کھو کر کے بلاخر دماغ میں آئے گا یا پھر مرو من خیر وہ ابھی وہ سوگی پتی وہ بنی اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کا نہیں بنے گا سارے خاندانوں پہ دھکے کھا کھو کے آئے گا خطبہ خود دماغ میں آ جائے گی آج بھی اللہ کی کریمی کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا او میرے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی نہیں وہاں کھڑا ہو کر کے التجا کرے گا اور کہے گا جسے ہم پیار کرتے تھے وہی منہ کو پھراتا ہے جسے ہم پیار کرتے تھے وہی منہ کو پھراتا ہے نہو میں ستارہ ہے خدا بندہ خدا بندہ اور میرے مالک تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں کون دے ایک نیک نہیں مل سکتی علماء کرام نے لکھا ہے سارے عالم کا دریائے کرم جوش میں آئے گا اور آواز آئے گی اس آدمی کا نام ہے امال دوبارہ تو لہ جائے پھر تو لہ جائے گا پہلے ایک نیکی کم تھی اور اب حالت یہ ہوئی کہ نیکیاں ہزاروں پر گئی بدی کم ہو گئی تو بیچ میں بات آ گئی عرض کر رہا تھا عیسا علیہ سلاح السلام دربار الہی میں کاپ رہے ہیں لرز رہے ہیں اور میرے مالک پوچھا نا اللہ میاں نے اے عیسا یہ تو بتا تم نے کہا تھا کہ میری پوجا کیا کرنا اب یہ جتنے ولی ہیں بزرگ ہیں اللہ والے جو قبروں میں دفن ہیں ان میں سے کون کہہ کے گیا کہ میری قبر کا ارس بھرنا میلہ لگانا میری خبر کا طواف کرنا میری خبر کو چاٹنا کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے ستر فیصد تو ولی نہیں جیسا آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے ابھی ابھی پچھلے سال اکاڑے میں ایک آدمی ننگا پڑا رہتا تھا چرس پیتا تھا بھنگ پیتا تھا وہ مر گیا اب جا کے دیکھو خان کا مڑن لگ رہی لاہور میں کئی جگہ یہ کون یہ کس کی خبر ہے بابا والا یہ کس کی خبر ہے بابا چھتری والا یہ سارے اس طرح کے بابے جفر کر رکھے ہیں ماں سے وہاں چند ہے کرام کے اور جو بلی ہے وہ بھی کسی کی بگڑی ہوئی بنانے کے لیے تھوڑا وہاں بیٹھا ہے قبر میں تمہارے باپ کا نوکر ہے وہ قبر میں پڑھ کے بھی تمہاری مشکل کشائی کرتا رہے گا سلاط السلام کانپ گئے یہ نہیں کہتے نہیں نہیں نہیں آواز آتی ہے کو سب ان اقول مالئی سلی بحق اور میرے مالک پاک ذات ہے تیری آئے نبی کام دار دیکھو اللہ کی عدالت ہے لفظ نہیں نہیں کہتے فرمایا سبحانک پاک ذات ہے تیری جیسے کہتے ہیں سبحان اللہم اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں سبحان ربی العظیم بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی سبحان ربی اللہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی فرمایا کی پاک تا تیری ما ما یکون لی لیس لی بحق اور میرے خدا اور میرے ادا اور اے پروردگار میں ایسی بات کیسے اپنے منہ سے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں قرآن کریم کا ترجمہ ہے یہ کچی روٹی پکی روٹی کی بنائی ہوئی جٹل نہیں تم کو ہزارے بناتے ہو نا بیٹھ کے کیونکہ ایک بزرگ بیٹھا تھا بس میں گیا اس کے پاس ریتا پھانک رہا تھا بزرگ تو کھا لے حلوا بزرگ کو پھنکوا ریتا لوگ ریتا پھانک رہا تھا میں نے کہا شاہ جی مینو بھی دو انہوں نے مٹھ بھر کے میرے ہاتھے جو رکھی میں جو چکی تو زردے کے چاول ہے ایسا بزرگ ہمیں بھی بتلاؤ نا جو دو چار من کر رہے اس کے آگے رکھ دیں گے ہمیں دے دے گا دین کے بارے میں نہیں بات کرنی کہ فلاں نے کتنی عبادت کری کتنی اللہ اللہ کی کتنا شریف پڑا ایک ایک ولی ایسا گزرا چالیس سال تک پچیس ہزار درود شریف روز مرہ کا پڑا ان لوگوں کو تم ولی امام سے امام شافی رحمت اللہ علیہ رمضان کے ایک مہینے میں کاٹ قرآن ختم فرمائے تھے ایک دن میں ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں ختم کیا کرتے تھے ایک تراویوں میں ختم فرمایا کرتے تھے ایک مہینے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ اکسٹھ کلام پاک ختم فرماتے تھے ان کو ولی امام تھے کیونکہ قرآن کریم پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تو عیسیٰ علیہ السلاط السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار اے میرے مالکی میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں میں نبی کے منہ سے جپتی نہیں میرے سایان شان نہیں میرے لائق نہیں ایسی بات اور آج اس قرآن کریم کا انداز بیان دیکھو فرمائل کل تو تو او میرے مالک اگر میں کہتا تو تو ضرور جان لیتا تالم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب اے میرے رب اگر میں کہتا تجھے ضرور علم ہو اور ایسی بات میں کیوں کہتا جس کا مجھے علم نہیں فرمایا اگر میں کہتا تو تو جان لیتا اس لیے تجھے علم ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ابھی ہم تمام یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے قرآن کریم کا ترجمہ ہو رہا ہے کسی کو کیا معلوم کہ باہر نکلتے کسی کے ساتھ کیا ہو جائے گا کسے معلوم کہ پانچ منٹ کے بعد کیا ہو جائے گا صبح کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا ایک اللہ کی ذات جانتی ہے کئی لوگ آج کل کہتے ہیں دیکھو جی ریڈیو والے بتا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی کھنتے پڑیں گے ہاں۔ ریڈیو والے کئی دفعہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا ایک اندازہ ہے جو ہوا کے اندازہ لگاتے ہیں ان کے اندازے روزانہ غلط بھی نکلتے روزانہ گورنمنٹ پاکستان اٹھائیس کروڑ روپیہ پچھلے ایوب خان کے زمانے میں خرچ کرتی تھی اولاد کو روکنے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں جب سے وہ منصوبہ بندی آئی تھی پاکستان میں چار گونی آبادی ہو گئی نے بھی روح کا طوفان بھیج دیا ان کہا لو گولی کھواؤ پھر آؤ میدان میں ہاں۔ میں خدا ہوں آؤ میرا مقابلہ کرو اٹھائیس چالیس کروڑ روپیہ فضول منصوبہ بندی خاندانی منصوبہ بندی کے ڈاکٹر پھر رہے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کی نرسیں پھر رہی ہیں فلاں کو یہ ہو رہا ہے فلاں کو یہ ہو رہا ہے زمانے میں ایوب خان نے یہ کام کیا تھا اس کی لڑکی کو اسپتال میں دو لڑکے پیدا ہوئے ایوب خان کی لڑکی کو کافی ساری عورتیں اکٹھے ہو کر کے پہنچ گئی آ کے سامنے ایک ایک تو روک دے اور تھی ایک ایک باری دو دو نمبر لائی جانتے ہو کسے معلوم کیا بن جائے گا یہ سارا نظام مالک کے کائنات نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے تو فرمایا ان تو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا انسان اسرات السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کی عدالت میں رہا میرا تیرا کیا حال بنے گا خدا کا خدا کا رسول خدا کی قدرت کی نشانی مائی مریم کا بیٹا اللہ کی عدالت میں کاپ کاپ کر بیان دے رہا ہے تم کہو گے یہ تو ایک نبی کی بات ہے آؤ دو رکو آگے چلو یہی صورت ہے اللہ پاک سارے نبی سارے رسول تمام کوئی کر لے گا اور قیامت کا دن ہوگا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قولوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب کلیم اللہ کھڑے ہیں خلیل اللہ کھڑے ہیں زبیح اللہ ہیں نبی اللہ ہے داود علیہ السلام ہے ایوب زکریہ علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام ہے اسحاق علیہ السلام ہے تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں اور میرے نبیوں بتاؤ تمہارے کوئی یہ چیز اختیار تھی یا اب ہے سارے کہتے ہیں لا علم لنا لا علم لنا اے اللہ ہم نہیں جانتے ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری قبروں کی پوجا کر ہمارے روزوں کی پوجا کرنا ہم نے کسی کو نہیں کہا ہمیں مشکل کشا ماننا اے اللہ ہم نے تو ان کو تعلیم دی سیدھی سیدھی انہوں نے جان بوجھ کر پٹھی اور الٹی بنائی ہم بھی جواب دے جائیں گے اولیا جواب دے جائیں گے کتب اور ابدال جواب دے جائیں گے ارشاد ہے مدنی کریم سب قید و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا لوگوں میں محمد الرسول اللہ کی قبر کو خجدہ گانا بنانا دعا مانگی لائی اللہ لا تجال قبری یا اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنائی سارے کو سبحان اللہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ میاں سنتا نہیں ساری کائنات کے سردار ہیں کہ نہیں سارے جہان میں ایک خدا کی خدائی کے بعد ہم سے افضل ہیں کہ نہیں تو میرے نبی نے مانگا اے اللہ میری قبر کی پوجا نہ ہونے دیو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دیو میرے اللہ نے کالی کملی والے کی دعا سنی آج بھی جو جالیوں کو قبروں دیواروں کے اندر ہے فرمایا میرے محبوب آ میں تیری دعا کو اتنا قبول کرتا ہوں اور قبر تو قبر رہی دیواریں تو دیواریں رہی نو دیواروں کے باہر جو جالی ہے نا جو اس کو بھی سر جھکا کر چاٹے گا نا میں اس کی گردن میں بھی کوڑے لگواؤں گا اس کی گردن میں بھی کوڑا لگے گا ابھی اور سے جاتی ہے نا سلام پڑھنے کی جگہ وہ ہے دربار رسالت میں سلام پڑھ تو دور سے تو جاتی ہے سلام پڑھتی یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیہ کا ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے کئی طرح کے سلام ہے سبھی پڑھنے چاہیے اور آگے بڑھتی بڑھتی بڑھتی بڑھتی نزدیک ہوتی ہوتی دوپٹے کو یوں پھیلاو چوری جو کرنی ہوئی نبی کے دربار میں بھی چوری اوڑھنی کو یوں دو ادھر ادھر پھیلا کے قریب کر کے یوں یوں فوراً چومنے کی کوشش کرتی ہے پٹاخ لگتا ہے گردن میں کوڑا ہائے ہائے ہائے مر مر مر گئی گئی گئی دیکھا حضور کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول کر رکھا ہے سر چکا کے دیکھ پٹاخ سے لگتا ہے اور وہ لوگ نے تاروں کا بنا رکھا ہے ایک دفعہ لگ جائے گا یا تین دن تک ہاتھ پھیرتی ہے یوں یوں یوں تین دن تک میرا مقصد اور منشا اور مدعا یہ ہے کہ خدا بند کریم نے سارے قرآن میں یہ بتلا دیا لوگوں میرے سوا تمہارا پالن ہار کوئی نہیں میرے سوا تمہارا رب کوئی نہیں میرے سوا تمہیں روزی دینے والا کوئی نہیں میرے سوا عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں اور لوگوں میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں میرے سوا دے کر لے لینے والا کوئی نہیں اور لوگوں سوا شام کو کروڑا پتی صبح کو اٹھے تھے ٹکڑوں کا محتاج میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا رسول کوئی نہیں آپ کے بعد خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کہ قرآن سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي امي الهاشمي وعلى آله واصحابه برة الكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الوهاب بلا العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما ایک دیش ہے ان کے والد بیمار ہیں اللہ پاک سے کامل عطا فرما قاری عبد الاول جو اذان دیتے ہیں ان کے بچوں کو کئی دنوں سے تکلیف ہے دعا کرو اللہ پاک سے ایسے عطا فرمائے اللہ پاک سبھی کے دکھ دردوں کو دور فرما دے یہ غلام حسین نوجوان کچھ مقدمے میں پریشان ہے اللہ پاک غیر سے نصرت فرمائے تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے اے اللہ اجڑوں کو بسا دے الہ العالمین بچڑوں کو ملا دے رب کائنات ہم سب کی دستگیری فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما اے اللہ ہم سب کی اولاد کو دین کا علم نصیب فرما یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری قبروں کا صحیح وارث بنا یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخش فرما باپ دادا کی بخش فرما یا اللہ ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتوں کے کرم فرما سبھی کی قبروں پر کرم کر دے الا العالمین ہم سب کو مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما ایمان کی دولت عطا فرما جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں دور کے ہوں نزدیک کے ہوں اللہ پاک سب کے جان و مال برکت عطا فرما جو مدرسے کی خدمت کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں انتظام کرتے ہیں مدد کرتے ہیں یا اللہ سب کے مال و جان و برکت عطا فرما الہی ہماری ان سب نیکیوں کو صرف قبولیت عطا فرما یا اللہ ذریعے نجات صلی اللہ علیہ حبیبی محمد عالم عموما